محمد بانو پچھلے پیرس اصغر کے لیے روتی ہے دیکھو جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے یہ جب غم کے تسکین نہیں ہوتی ہے جب غم کے تسکین نہیں ہوتی ہے پیتے پیتے بے ہو فوج جو ہو جاتی ہے علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے کبھی کونے میں وہ منہ ڈھاپ کے چلاتی ہے اور کبھی سہن میں گھبرا کے نکل آتی ہے کوک پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر ازبر کو نہیں پاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر ازبر کو نہیں پاتی ہے کو لرزش ہے جدا اور ہے زرد جدا دل ہے جدا سینے میں ہے درد جدا دڑپتا ہے جدا سینے میں ہے درد جدا ہار کے سینے سے میرا سینہ لگا دو بیٹا آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا خشک مو اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا پھر خلد میں معصوم کو نہ بہلائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹہرائے گی دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی اس غرنا تیرا دین ہوا ماں سے ادا بوجھ کوئی میری گردن سے نہ اترا تیرا نہ تیری سال گرا کی نہ تیرا دودھ بڑا نہ لہر تجھ کو ملی اور نہ کفن تجھ کو ملا لہر تجھ کو ملی اور نہ کفن تجھ کو ملا تو مارے گئے چھاتی پالٹاؤں کس کو چھوٹے چھوٹے چلو کے میں پناؤں کس کو چھوٹے چلو کے میں پناؤں کس کو